اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں